کی مسجد ہوگا جانتے ہیں حیدرآباد شہر کو جانتے ہیں حیدرآباد کی مسجد کو ایک طرف اجتماع میں ایک طرف لوگ ٹھہرے کھانے کا جی شمال میں اجتماع اجتماع کے لیے ڈیرا لگ گیا تھوڑا سا ادھر جروم میں کھانا کھلانے کا ہوگا پیچھے پکوان تھی بس سامنے دو چار کمرے تھے جس میں کبھی ٹھہرے یہ نقصہ نہیں تھا زمانے نہ ہمارا خواب خیال میں تھا کبھی زمانے میں کتنا بڑا اجتماع ہوا کبھی وہ لگتے صبح جس ٹائم ہمارے زمین نہیں تھا جس سو رہا لاکھوں لاکھ کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا تک یعنی ملا ہوا ہاں ہم نے سوچا تھا تین لوگوں کو جمع کرنا ریل والوں کو علماء کرام کو اور جو نکلنا ان کو مختصر سے ہمارے زمین ہی تھا بس اب یعنی ملا ہوا اللہ سنبھالے اس کو دعا کی اللہ سنبھالے اس کو ہزاروں کو نکلنا بہت دعا کرو بہت دعا کرو بہت دعا کرو اللہ تعالیٰ لاز رکھے اس کام کی ہاں تفریح کا تفریح کرنے کا سما نہیں ہے یہ جمع کرو لوگوں کو نکالنا تاکہ دن سے تو کیا ہوا حضرت تحشی لائٹ صاحب شاہ اللہ پرانوں میں بیان کرنے کے لیے پرانے کتنے تھے کام کرنے میں بہت سے بہت سو سردی کا زمانہ تھا وقت ہو جائے تو مجھے بول رہے کرسی پہ حضرت کو کرسی رکھ دی بیان کرنے کی کی لوہے کی کرسی تھی سردی کا زمانہ ایک ہمارے ساتھیوں نے یہ سمجھ کے کہ سر وہ لوہ کی کرسی ہے ٹھنڈی ہوگی تکلیف ہوگی جھٹ سے ایک کمبل بلینکٹ لا کے ڈال دی تاکہ حضرت کو بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو سردی پہلے پلٹ کر پوچھا یہ آپ کی ہے تم کا نہیں پھر کس کی ہے مجمع کس کی ہے اتفاق کی بات جس جس کا بلانکٹ تھی وہ مجمع میں نہیں تھا اتفاق کی کی بات جس بلانکٹ تھی وہ مجمع میں نہیں تھا آپ نے کہا اٹھا دو بغیر اجازت کسی چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں سنو بات دین نماز کا نام نہیں ہے صرف بغیر اجازت کسی چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے حضیر جی اللہ پوچھا کس کی کمل ہے یہ نہیں کس کی ہے بھائی مجمے کی کس کی ہے یہ بیا ہٹا دے دین اس کا نام ہے سنا آپ نے دین اس کا نام ہے آج بات سمجھ میں آ رہی ہے سفر مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کال لے کے بڑے بزرگ رہے بڑے بزرگ رہے تشہیر جا رہے تھے اپنے خاندان کے ساتھ اس دفعہ نے سفر کاریں نہیں تھیں جیسے آج کہ ہیں بنڈیاں تھیں بنڈی جا رہے تھے کیونکہ گھر کی عورتیں ایک جگہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں راستے میں ڈاکوں کا قافلہ ملا ڈاکو ڈاکو ختم صاحب پرنسپل کے پاس گئے بھائی کیا آپ کا مقصد مال ہے ہاں بھائی عورتوں کو ہاتھ مت لگاؤ پورا پورا زیور ہم دے دیں گے جو عورتوں کے پاس نہ مگر عورتوں کا ہاتھ میں کا ٹھیک ہے ہمارا مقصد مال ہے ہم پورا زیور دے دیں گے جوٹنگ پر وہ آپ گئے بنڈی کے پاس جا کے کہا کہ دیکھو بھائی ڈاکو آ گئے اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ اب عورتوں نہیں لگانا اور ہم نے طے کیا کہ وہ ان کا مقصود مال ہے ہم مال سارا زیور دے دیں گے عورتوں کا تو مان گئے اب عورتوں کا اپنا زیور سارا اتار دو سونے کے زیورات تھے عورتیں عورتیں ہیں ماشاء اللہ ہاں جی۔ سارے عورتوں نے اپنا زیور اٹھا کے دے دیا آپ لے لیا آپ نے لے لیا اور لے کے وہ ڈاکوں سردار کے پاس آئے لو بھائی ساری ہماری عورتوں کا زیور پورا میں نے لا دیا وہ لے لیا اور جائیے جائیے آپ جائیے عورتیں محفوظ ہوں گی پچاس سو قدم جانے کے بعد اطلاع ملی کہ ایک لڑکی کا کان کا زیور سنیں رہ گیا ارے ارے ارے ارے میں نے کہا تھا وعدہ کیا تھا اس سے کہ میں نے پورا زیور دوں گا برو کرو گاڑیوں کو مولانا مظفر صاحب نے کہا کان میں سے زیور نکالو بچی کے سونے کا نکالا گیا بچی کا تو کان کا زیور بالیاں جو ہوتی ہیں سون کی وہ لے کر آئے پھر پلٹے کی وہ کی طرف وہ ڈاکو سمجھ گئے کیا قصہ ہے کیا کہانی ہے کچھ اور ذرا نہیں ہے پھر تیار ہو گئے مت میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ آٹو میں سارا زیور دے دوں گا اب مجھے معلوم ہو کہ یہ بچی کام یہ تھوڑا سا زیور رہ گیا وہ لے کے آئے دینے کے واسطے تاکہ میری بات پوری ہو میں نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہو دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے اسلام کس کو کہتے ہیں ہاں یہ اسلام جو وعدہ کیا پورا کیا جو وعدہ ہو پورا کیا جائے سال کا ڈر دے تو کوئی بات نہیں لیکن زبان سے بات نکل گئی تھی کہ ہم آپ کو سارا زیور دے دیں گے کچھ اس نے کہا ڈاکٹر سردار کیا آپ مظفر حسن صاحب تو نہیں ہے معلوم صاحب کہا ہاں اچھا وہی ہیں آپ ختم پہ گئے اللہ کیا معاف کر دیجیے میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا پورے نے آپ کے ہاتھ تو کی ایک عمل پر کوئی تقریر نہیں فرمائی جاتی کوئی کتاب نہیں لکھی اسلام پھیلا ہے عمل پر ہاں دین مکمل دین جب ہوتا ہے تو اس کی اس کی رونق عجیب ہوتی ہے اس کی چمک اور عجیب ہوتی ہے صحابہ کرام کا دین مکمل تھا اس کی چمک تھی اس کی چمک تھی اس چمک کی وجہ سے روشن یہ کام اس واسطے کہ ہمارے پورا دین آ جائے ہمارے پورا دین آ جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی دین تکرین سے نہیں پھیلا کتابوں سے نہیں پھیلا ارسال میں نہیں پھیلا عمل سے پھیلا سب سے پہلا عمل حضور پاک سلم کا سب سے پہلے ایسے ایسے تھے آپ کچھ نہ پوچھیے کچھ نہ کوئی مثال نہیں تھی آپ سات زمین تھے آپ مثالیں عجیب عجیب ہے آپ کے اخلاق کی پڑھیے آپ سیرت پڑھتے پتہ چلے گا سیرت پڑھتے پتہ چلے گا آپ کو واقعہ سنوں دیر ہو جائے گی ہر مسلمان کو سیرت پڑھنی چاہیے ہر مسلمان صحابہ کا واقعات حضرت جی رحمۃ اللہ نے بڑی محنت سے سیرت صرف صاحبہ لکھی ہے اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہر کام کرنے والوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے ہمارا ایک جوڑا ماں سے جوڑا تھا یہ آدمی یہاں آیا اس نے امریکہ گورا اسلام قبول کیا جماعت میں وقت لگایا دین آیا دین سمجھ آئی دن فکر آئی یہاں سے واپس ہو رہا تھا ہوائی جہاز سے تو آج جو لوگ ہوائی جہاز سفر کر جانتے ہیں وہ بیڈ لگانا پڑتا ہے جن کو جن کو لگانا آتا ہے لگا لیتے ہیں نہیں آتا تھا مشکل ہوتی ہے تو ایئر ہاسٹس ہوتی ہیں عورتیں جوان عورتیں بہت جوان عورتیں ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں کھانا کھلاتی ہیں جاتی ہیں وہ آئی ان کا لگانے کے واسطے بیلٹ تو نوجوان بیس برس کا اس نے ہاتھ اٹھا لیا خیر اس نے کہا کہ ہاتھ کیوں اٹھایا آپ نے دونوں ہاتھ کیوں اٹھا لیے اس نے کہیں میرا ہاتھ آپ کا ہاتھ ہاتھ کو نگ جائے اس نوجوان نے کہا کہیں میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ کو نگ جائے ارے ہاتھ کو لگا کیا ہوتا نہیں ہمارے دین میں ہم کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے دیکھا آپ نے ہم صرف ماں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں صرف بہن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں صرف بیوی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں بیٹی بیٹی کو یہ چاروں کو ہاں ہاتھ اس کے علاوہ چاروں کے علاوہ کسی اور ہاتھ نہیں لگا سکتے منا ہے مرد اس وقت میں نے ارے پھر آپ کی عورتیں بازار میں سیلس گر نہیں نہیں ہم بازار میں اپنی عورتوں نہیں بٹھاتے کمائی کراتے کمائی کرنا ہمارا کام ہے کمائی کر کے ہم لاتے ہیں وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہیں ہماری بیوی گھر کے ملکہ ہیں وہ گھر کا انتظام کرتی ہیں کمانا ہمارا ہمارا فریضہ ہے گھر کا انتظام کرنا ان کا فریضہ ہے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو بازار نہیں بٹھاتے کمانے کے واسطے انگریزی بات وہاں کی عورتیں امریکہ سب بات بیٹھتی ہیں دکانوں پہ ہوسٹ عورت ہوتی کماتی ہے جی وہاں جا کے دکھے آپ یورپ میں امریکہ میں جی عورتیں کتنی کماتی ہیں جیسے باہر مرد کم ہے عورتیں جاتی ہیں تو اس نے سے آپ کی عورتیں بات نہیں کماتی ہر کس نہیں ہر کس نہیں ہر کس ہمارے گھر کے ملکات کام ہے کمانا ان کا کام ہے گھر کا انتظام کرنا بچوں کو پالنا بچوں سے ہی سروس کرنا او ہو ہو ہو اسلام ہاں اسلام اور کیا باتیں اب کام کرنے والی بےچاری تو پوچھتی رہی اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے جس میں اسلام کے احکام دیکھو ہاں اب یہ واقعہ نے اس کو بہت متاثر کیا کیا اخلاق ہیں مسلمانوں کے کتنا پاکیزہ اخلاق ہیں ان کا جی وہاں تو جناکاری عام ہے مغرب میں جناکاری عام ہے ہاں یہاں تک نامت ہو چکی ہے میں کچھ دن پہلے پڑھی کہ وہاں جب بچے کو شریک کرنے کے لیے جاتی ہے ماں تو مدرسے میں شریک کرنے کے آتے تین چار سال کا بچہ ہو گیا اب کرنا ہے مدرسے میں تو مدرسے شریک کرنے کے آتے وہ قاعدہ ہے ہر جگہ قاعدہ ہے بچے کا نام بچے کے باپ کا نام اب وہ عورت کو نہیں بچے کے باپ کون ہے سنا آپ نے بچے کے باپ کون ہے نہیں معلوم اس کو تو ماں قانون بن گیا اچھا ماں کا نام لکھا دو پتا نہیں کتنے مردوں سے اس نے مقابلہ کر لیا کس کا ہم مزہ نہیں جانتے ہو بچے کرام باپ باپ نہیں جانتا یہ <coughs> کتنی دنیا کاری ہم ایسے ماحول کے اندر ایسا ایسی اور سمجھے بات کو سمجھے کیا عجیب ہے کتنا پاکستہ دین ہے یہ کتنا پاکستہ دین ہے کچھ دن بعد اس نے ان سے خطر گزار کی اس نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہوا بھائی ہاتھ اٹھانے کا کوئی تقریر نہیں کوئی مضمون نہیں کچھ نہیں ہمارے امان نے دین کو بھلا دنیا کے اندر یاد رکھیے آپ یہ تبلیغ کا کام اس سے مکمل دین آیا ہمارے اندر صرف نماز روزہ نہیں صرف حضرت زکات نہیں یہ ضروری ہے ضروری ہے ضروری اس کے ساتھ ساتھ پورا معاشرہ ہمارا ہمارے کردار ٹھیک ہوں معاشرہ ٹھیک ہو معاملہ ٹھیک ہو اخلاق ٹھیک ہو دین کا کام جب ایمان بنے گا اب ایمان آتا ہے پھر اعمال آتا ہے اور ایمان سے پہلے ایمان کی محنت آتی ہے یہ ہمارے کاغذ کی ترتیب ہے جو ترتیب حضور پاک نے شروع کی اسی واسطے یہ کام کو مقبول اللہ نے دی یہ کام جو مقبول ہوا ساری دنیا میں اسی واسطے ہوا کہ صحیح ترتیب پہ کام چلاؤ صحیح ترتیب پہ کام ہے یہ سب سے پہلے ایمان کی محنت اس کے بعد ایمان ایمان کے بعد اعمال اعمال کے بعد اللہ کی بدل آج مدد سے کیوں محروم ہے امت ساری دنیا میں اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں اللہ اعمال ناراض کرنے کیوں ہے ایمان بنا ہوا نہیں ہے ایمان بنا کیوں ایمان کی محنت نہیں کر رہی ہوں <coughs> ایمان کی محنت محنت نہیں کر رہی یہ تبلیغ کی اسی کہ ہر امتی کو ہر مسلمان کو پتہ چلے ایمان کی محنت کرنا ضروری ہے گھر بیٹھے ایمان نہیں بنتا بھائی گھر بیٹھے ایمان نہیں بنتا تو ایمان بن گیا تھا عمل بن گیا تھا اللہ نے ساری دنیا کا ساری کا دی تھی امت کو اسی اسی اسی اونچے مقصد کے لیے پاس نے جی اپنی جان قربان کی صاحب کرم کی جو آپ تشریف لگے دنیا سے کتنے تھے بھائی صاحبہ کتنے تھے صاحب کرم سوا لاکھ تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو زمانے کے قریب کی دور کے تھے بڑے انہوں نے ان کی پھر تحقیق کرنے کی صاحب کرم کی کتنی تعداد مفہوم ہے مکہ مکرمہ مدین میں جو کل نکلے دس ہزار جو مکہ مکرمہ مدفون ہے جو مدین منورہ سے باقی کتنے بچے بھائی ہاں؟ ایک لاکھ پندرہ ہزار کہاں گئے ایک لاکھ پندرہ ہزار کہاں گئے بھائی تو ان کا ان کا ٹھکانا نہیں ملتا ان کی خبر نہیں ملتی کس کو چھوڑا کس کو چھوڑا مکے کو چھوڑا ہائے ہائے مدینے کو چھوڑا اس سے قیمتی کوئی ہے دنیا میں حیدرآباد کیا حیثیت ہے کنول کی کیا حیثیت ہے گنپور کی حیثیت ہے عادل آباد کیا حیثیت ہے مکیہ مکے مدینے کے میں خود حضور پاک پاس میں پڑوس سوچا ہائے ہائے آپ کے دین کی خاطر دنیا میں پھیل گئے مشق میں مغرب میں شمال میں ان کی تو پھیل میں ان کی جن کے فیل آج ہم سلمان ہیں یہاں اگر نہ جاتے تو پتن ہم کہاں ہوتے آج دو سو تین سو کروڑوں دنیا کے اندر مسلمان تو چند تھے دنیا پہ حاوی تھے ہم کروڑوں ہونے کے باوجود ہمارا عمل کی خرابی وجہ سے ہم کوئی حیثیت نہیں یہ تبھی کام اسی واسطے ہے یاد رکھو آپ صرف نماز کا کام نہیں ہے یہ ہاں کہ پورا مکمل دین زندہ ہو جائے امت کے اندر اس کی سے چل رہی ہے اسی کے لیے ابتدا ہے اس کی ایمان کی محنت جیسے ایک ڈاکٹر بننا چاہے ایک کوئی ڈاکٹر بننا چاہے تو پہلے کیا ایک دم ڈاکٹر کے کلاس میں کر دیں گے کیا کریں گے بھائی کہاں سے ابتدا ہوگی اس کی اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی ڈاکٹر بننا چاہے گا بولو کہاں سے ہوگی اس کی ابتدا اس کے اے بی سی پڑھائیں گے پہلے اے بی سی ڈی پڑھائیں گے وہاں سے ابتدا ہوگی ڈاکٹر بننے کی معلوم ہے آپ کو سب ارے یاد نہیں معلوم نہیں بس یہ اے بی سی ڈی ہے آپ ہم اے بی سی ڈی پڑھ رہے ہیں تب آخر میں ڈاکٹر بننے کے پانچ سال کے بعد ہاں؟ ہمارے بڑے اعتماد میں چار مہینے کم سے کم سال لگ جائے بہت اچھا جی صاحبہ نے صاحبہ نے تو عمر لگا دی چلے گئے ایک لاکھ پندرہ ہزار اللہ اللہ کے اللہ کے گھر کو چھوڑ کر مکے مدینہ منور کو چھوڑ کر مکے مکڑ مکے مدینہ منور آپ جانتے ہیں ایک ایک نکت صاحب کتا ہے بھائی ایک نکت صاحب کتا ہے ہاں ہاں پچاس کرام ہے ہر میں ایک لاکھ سوچیے آپ ذرا غور کیجیے کن مقامات پہ چھوڑا اتنی بڑی جان ہے کہ ان کو چھوڑا کیوں اس طرح سے سن چکے تھا میں کہ دین کو پھیلانے کے لیے جو نکلے گا دین کی زندگی نکلے گھر سے ہر ہر نیکی سات لاکھ برا بنا دے گا اللہ ہر ہر نیکی اس کی سات لاکھ گنا بن جائے گی چھوڑو بیوی کو چھوڑو بچوں کو چھوڑ مکے کو چھوڑ بدین کو چلو میں چلو میں چلو شمال میں آپ نے جاؤ اب یہاں کہتے ہیں ہمارا ہمارے چار مہینے ہاں تو شیطان آتا ہے ارے بی ارے بیوی ارے بھی تو چھوڑنا پڑے گا ایک دن بچے چھوڑنا پڑے ایک دن دکان چھوڑنی پڑے ایک دن ملا میں چھوڑنی پڑے گی ہمیشہ نہیں ہے نہ لکھپتی کی رہی نہ غریب کی رہی جی اسی بات سے کہتے ہیں نکلیں گے بھائی چار چار مہینے کو ارے بولا ہاں ماشاء اللہ کون کو نکلا چاہے سب کو نکلنا ہے سب کو نکلنا ہے جس کو مرنا سے جانا ہے یاد رکھو جس کو مرنا اس کو نکلنا ہے ہاں جن کو ایک مجھے مرنا نہیں تو ہاتھ نام ڈاکٹر ہے جو جانتا ہے مرنا ہاتھ اٹھ رہا ہے اب ان شاء اللہ میری بات زیادہ نہیں چلے گی میں تو دیر بات کر رہا ہوں اس کے بعد ان شاء اللہ ہمارے مولا گے ان شاء اللہ نکلنے والوں کی نکلنے والوں کیا ہیں ہاں؟ نکلنے والوں کا کام بٹھائیں ہاں؟ گے ہاں؟ ہاں بھائی جو اللہ کے آسم چار چار چار مہینوں کو چالیس دن کو ادھر بیٹھے نا ہاں